العزت نے اپنی طرف سے جو مجموعہ قوانین مجموعہ احکام اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے اللہ رب العزت نے اس کا نام دین رکھا ہے اور مزید تحدید معنی کے لیے واضح کر دیا کہ اللہ کے نزدیک انسانوں کا دین اسلام ہے اور جو بھی انسان کسی بھی زمانہ میں اسلام کے بغیر کوئی اور مجموعہ قوانین اپنی زندگی کی کوئی اور بنیاد کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے فلئی یق بالا من ہو اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا کہ اللہ اس کو ہرگز قبول نہیں کرے دین کے معنی بدلہ سزا و جزا جو عمل کیا ہو اس عمل کا سلا مالک یوم دین اسی نسبت سے ہے کہ بدلے کے دن کا مالک جس دن ہر انسان کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے حالانکہ دین مجموعہ احکام و قوانین کو کہتے ہیں لیکن اللہ رب العزت نے اس کی انتہا کو مد نظر رکھ کر کہ تم نے عمل کیا ہے ہمارے احکام پر یا نہیں کیا ہے جب اس کی اس کو تولا جائے گا اس کی سزا اور جزا دی جائے گی ہم اس دن کو یوم الدین کہیں بدلے کا دن سزا و جزا کا دن انعام و اکرام کا دن یا عذاب عقاب کا دن تو اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے دین نازل فرمایا اور اس دین کی بنیاد واضح کر دی اس کو کسی مخمسے میں کسی جھٹپٹے میں نہیں رہنے دیا کہ انسان جیسے چاہے اس میں تبدیلیاں کر لیں کوئی اس کی بنیاد ڈھا رہا ہو کوئی اس کو اوپر سے کاٹ رہا ہو کوئی نیچے سے اس کو جھنجھوڑ رہا ہو اللہ تعالیٰ نے دین کو اپنے ہاتھ میں رکھا اپنی طرف سے متعین کیا اس کے معیار اس کا سٹینڈرڈ اس کے اعمال افعال احکام اس کے مفاہین سب اللہ نے اپنے ہاتھ میں ہم نہیں جانتے دین کے معنی ہم نہیں سمجھتے کہ یہ کتنا ایکسٹرا سینسٹو غیر معمولی حساس مسالہ دین ہماری نظر میں یہ ایک بہت کم اہمیت کا حامل مسالہ ہے ہماری پرائرٹیز ترجیحات دین ہے ہی نہیں دنیا میں ہم تردد کرتے ہیں دنیا کے معاملات کا حل ڈھونڈنے میں ضروریات کو حاصل کرنے میں ہم بہت متردد ہوتے ہیں لیکن دین کو پا لینے میں حاصل کرنے میں سمجھ لینے میں اس کو راستہ اس کا اس کی گائیڈنس اس کا اصل رول ماڈل حاصل کرنے میں ہم کب تن محنت نہیں کرتے یہ جو آج ہمیں ان گنت اور بے شمار ماڈل دین کے نظر آ رہے ہیں ہمارے فرقے ہمارے مسئلے ہماری اپنی اپنی بنیادیں ہمارے اپنے اپنے سطح ہی مجموعے مبادیات بیسک سب ایک دوسرے سے مختلف اور سب دعوے دار مدعی ہیں ہے دین کے یقین کیجئے یہ حالت جو اس وقت ہمارے سامنے مشاہد حالت ہے یہ حالت صاف بتلاتی ہے کہ دین کو ہم نے کوئی اہمیت اپنی دنیا میں نہیں دی اللہ تعالیٰ نے تب قرآن مجید نے فرمایا جب قرآن اتر رہا تھا اور اتنے فرقے نہیں تھے ان گنت شکلیں مسئلے نہیں تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا میں یب تک غیر الاسلام دین جو بھی کوئی اسلام کے علاوہ دین بنانے کی کوشش کرے گا فلن یقبل امن ہو تو اللہ رب العالمین اس کو قبول نہیں کرے ہم نے نہیں سمجھا کہ دین اللہ تعالیٰ نے کس کو نیم کیا ہے دین اور کیا چیز غیر دین ہے اور ہمارے اندر مستعمل ہے یہ مسئلہ بہت حساس ہے بہت سنجیدہ مسئلہ ہے آج ہمارے سامنے دین کی کوئی بنیاد نہیں ہمارے سامنے فرقے ہیں ان کے ٹائٹل نیم ہیں ان کے اپنے اپنے دعوے ہیں اور سب ایک دوسرے سے اتنے مختلف ہیں اور اتنے دور ہیں کہ ان کے درمیان مشرقین کا بود ہے اور سب دین کی پاسداری کا دعویٰ کرتے ہیں یہ مزہ کا خیز حالت ہے میرے بھائیوں دین کے حوالے ہم سوچتے ہیں کہ شاید دین یہ شاید ہمارے ہاتھ میں ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم ہر آئے سال نئی ترمیم اضافے امنڈمنٹس کرتے رہے میرے بھائیوں یاد رکھو اللہ کا دین انسانوں کا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے کہ ہر سیشن میں یا ہر نئی اسمبلی اس میں امینڈمنٹس کر لے ترامیم کرتی رہے اور ترمیم شدہ اور حذف شدہ مجموعہ کانسٹیٹیوشن کہلاتا رہے یاد رکھو یہ اللہ رب العالمین کا دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعہ سے محمد رسول اللہ کو دیا محمد رسول اللہ نے پوری امانت و دیانت کے ساتھ اس امت کو عباد الرحمان کو دیا ہمارے ہاتھ میں اس پر صرف عمل ہے توفیق کی دعا ہے اس کے اندر تدخل اس کے اندر تبدیلی اس کے اندر ماڈل بدلنا حذف و نفع کرنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار انبیاء تک کو نہیں دیا اور ہم نے یہ اختیار سنیوں نے اپنے فرقوں کو دے لیا شیعہ نے اپنی جمعیت کو دے لیا ہر فرقے نے اپنے مولوی کو فقی کو پورا اختیار دیا ہے کہ وہ اتحاد کا بہت بڑا گیٹ وے کھول کر جیسے چاہے دین کی شکل کو اس کے اصل کو اس کے بیسکس کو عملی حالتوں کو آکام و شرائع کو تبدیل کرتا ہے ہمیں فکر بہت ہوتا ہے تو کس چیز کا کہ جی عید میلاد آ جائے تو امن نہ ٹوٹے محرم الحرام آ جائے تو لڑائی نہ پھوٹے آپ غور کریں ہمیں فکر کس چیز کا ہوتا ہے ہماری یہ بیچاری بناسپتی حکومتیں یہ اسلامی نام کے ملک ان کو کس چیز کا فکر ہوتا ہے کہ عید میلاد کا موقع ہو کہیں لڑائی نہ ہو اور محرم الحرام کا موقع ہو تو آپس میں جھگڑا نہ ہو اور اللہ کا دین محمد کی سنت صحابہ کا ماڈل اسلام کا عمل وہ توڑا جائے اس کو پھوڑا جائے حد و نسک ہو شکل اس کی مسک ہو جتنا چاہے بگاڑتے جاؤ کوئی تکلیف نہ کسی حکمران کو نہ سیاستدان کو آپ سوچ لیں ٹھنڈے دل سے اس سے ڈبیٹ کر لیں بات کو آپ اینالائز کر لیں امن جالی امن بدھ ہے اور سچا دین جس کی حفاظت فریدہ تھا ہمارے اوپر وہ ہمارے اوپر بوجھ ہے چنانچہ آپ دیکھ لیں ایک فرقے کے میلاد و مولود کے سارے مزارات و عرس کے دن ہوں گے تو اس وقت بھی حکومتی ترجیح یہ ہوگی کہ پورا امن رہے جو جیسے چاہے غیر اللہ کو پکارے بھنگڑا ڈالے رقص و سرور کی محفلیں جمائے بھنگ گھوٹی جائے چرسی سارے آ جائے چادریں ساری پھیلائی جائیں اللہ کے سوائے خالد کو چھوڑ کر غیر اللہ مخلوق کو پکارا جائے یہ سب چلتا رہے اگر نہ چلے تو حق کی کوئی ایسی بات نہ چلے جو کسی کو نہ پسند انگریز اور فرانسیسی جنہوں نے مسلمان ملکوں پر قبضے کیے وہ اس بات پر بڑے حریص تھے کہ مسلمانوں کے اندر فرقے بنے مسلمان بکھرتے رہے ان کا اصل دین ٹوٹتا رہے اور ہر فرقے کو پوری آزادی دی جائے دیکھیے اسلامی امن کیا ہوتا ہے اسلامی امن میں مسلم خلیفہ مسلم حکمران مسلم گورنر مسلم حاکم وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اسلام نہ ٹوٹے اسلام کی آنکھ نہ پھوٹے اس کا کوئی بھٹا نہ توڑے اس کا مسئلہ نہ مروڑے محمد رسول اللہ پر کوئی تومت نہ باندھی جائے اللہ کے کسی حکم کو رد نہ کر دیا جائے دنیا جلتی ہے جلے کٹتا ہے کٹے جو تباہی ہو جائے جو نقصان ہو جائے ہو جائے مگر اللہ کا سچا دین بچ جائے یہ ایک مسلمان انتظامی حکمران جس کی ترجیح میں اللہ کا دین بچانا ہے اور اس کے مقابل مقبوضاتی علاقوں کے مسلم رولرز جن کی ترجیح ایک سو چوالیس کو ریسٹور کیے رکھنا ہے تاکہ بریلوی دیوبندی سیاہ وہابی اہل حدیث جتنے فرقے آ جائیں اپنی اپنی رجسٹریشن کروائیں پٹا لگائیں بورڈ لگائیں اور اپنا کام چمکائیں اور بات کہو تو چپ جاتی ہے اللہ کی قسم یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے یہ جعلی امن جس کو آج ہمارے علاقائی امنی امن ام انتظامی عہدے دار جس امن کی گردان کرتے ہیں حقیقت میں وہ امن بت ہے جس کی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 بدعت ہے چاہے کرنے والا کوئی سنی ہو کرنے والا کوئی شیعہ ہو کوئی بہادی اہل حدیث ہو کوئی حمبلی شافعی ہو وہ ہے اور خطبہ ہر مولوی پڑھتا ہے کلو محدثت بدعتن ہر نئی چیز بدات ہے اور کوئی اس مولوی صاحب سے نہیں پوچھتا محترم مولانا نئی کی تاریخ کون سی ہے ہر نئی چیز خطبہ جمعہ میں ہر ممبر پر یہ خطبہ پڑا جاتا ہے خیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر بات محمد کی بات ہے اور سب سے شر والی بات نئی بات ہے مگر کوئی نہیں پوچھتا مولوی صاحب یہ نئی کی تاریخ ڈیٹ آف برتھ کیا ہے اب کیسے فیصلہ ہو کہ نئی بات اور پرانی بات کا تعین کیا ہے آپ کوئی فیصلہ دیں دوسرا سر کا لڑ پڑے گا ڈپٹی کمشنر دونوں کو بند کر دے گا طے کیسے ہوگا اللہ کی قسم حدیث طے کرتی ہے اس کو حدیث اللہ اکبر حدیث رسول اللہ کھولو اٹھاؤ مگر آج حدیث کون پڑھتا ہے نبی علیہ السلام والسلام نے فرمایا میں سب سے پہلے حوض پر جا کے بیٹھوں گا حوض کوسر پر انا آ نا کل کوثر اللہ نے جو مجھے حوض عطا کیا اس پر میں بیٹھوں گا میری امت وہاں آ کے مجھ سے ملے گی صحابہ کی ملاقات ہوئی وہ اصحاب رسول اللہ بنے صحابی اس کو کہا جاتا ہے جس نے حالت اسلام میں حالت ایمان میں محمد کو دیکھ لیا زمانہ پا لیا ملاقات سے فیض یاب ہوا زیارت وجہ انور نصیب ہوئی یہ صحابی رسول ہے اس کے بعد ساری امت کو زیارت محمد کہاں ہوگی حوض کوثر پر ساری امت وہاں پیش کی جائے گی صدی پر صدی امت کے قافلے اللہ کے رسول نے فرمایا قافلے آ رہے ہوں گے ظاہری علامتیں ہوں گی فرشتے آگے بڑھ کے دیوار کھڑی کر دیں گے نہیں آنے دیں گے رکاوٹ ڈال دیں گے فرشتے ملاقات کی اجازت نہیں ہے نبی علیہ السلاۃ وسلام نے فرمایا میں فرشتوں کو منع کروں گا روکوں گا پوچھوں گا امتی امتی یہ تو میری امت کے لوگ ہیں میں محمد رسول اللہ نبی یہ آخر الزبان یہ میری امت کے لوگ ہیں ان کو کیوں آنے نہیں دیتے فرشتے جواب دیں گے ان نقلا تدری ما کتابیں حدیث کی یونیورسٹیوں سے نکال لو ترجمے پروفیسروں سے کروا لو ان نا کا بے شک تو تحقیق آپ لا تدری نہیں جانتے آدسو سوا کا اے محمد رسول اللہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نئی نئی باتیں شامل کی سادہ ٹیکسٹ ہے حدیث کا اللہ کی قسم میں نے دیکھا تجربہ آسان ٹیکسٹ قرآن اور آسان ٹیکسٹ حدیث معمولی دو ہفتے کی محنت سے ایک طالب علم قرآن کا سادہ لفظی ترجمہ پڑھنے کے قابل ہو جاتا سمجھنے کے قابل ہو جاتا ان نقل تدری فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ یا محمد آپ نہیں جانتے ما کا آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا نئی باتیں شامل کی اب ہمارا بنیادی تصور نہ بعد کا تصور ہے نہ نئے کا تصور ہے لیکن بہرحال نئی بات کی تاریخ میلاد پیدائش کا تعین کیا ہے جب محمد رسول اللہ دنیا سے چلے گئے وسال مبارک ہوا اللہ نے اپنے نبی کو اٹھا لیا اب جو مسئلہ جو فتویٰ جو شکل جو روایت جو بدعت ترویج کی مسلمانوں کے اندر وہ محدثہ ہے وہ بدعہ ہے وہ زلالہ ہے وہ فنار ہے کہ دروازہ تشریح بند ہے شریعت کی شرح انٹرپریٹیشن اس کی تفسیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم اب آپ تاریخ وصال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے رکھ لیں ہسٹری کی تاریخ کی حدیث کی کوئی کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں دن دنیا سے رخصت ہو گئے اس کے بعد اس کے بعد آپ اہل حدیث ہو حنفی ہو دیوبندی ہو بریلوی ہو سیاہ ہو اگر آپ سچے دل سے دین چاہتے ہیں اس کے بعد عمل ایک چارٹ بنا کے رکھ لے اور دیکھتے جائیں میں یہ کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں میرا عمل میرے نبی کی زندگی کا ہے یا نبی کے بعد کا ہے اور نبی کی کوئی دلیل ہے یا عمل بے دلیل ہے اگر عمل بے دلیل ہے تو وہ بدعت ہے وہ دین نہیں اور میرے بھائیو دین کی بنیاد اماموں کی بڑائی نہیں ہے فقیحوں کی فقاحت نہیں ہے محدثوں کی تقوی علمیت نہیں ہے دین کی بنیاد اللہ کی قسم کسی کی پیدائش نہیں ہے کسی کی وفات نہیں ہے دین کی بنیاد کسی کا رحم نہیں ہے کسی پر ظلم نہیں ہے دین کی بنیاد اللہ کی توحید ہے اللہ کی عبادت ہے کلمہ لا الہ الا اللہ ہے محمد الرسول اللہ ہے دین کی یہ بنیاد ہے خوشیوں غمیوں کی اور نیکیوں بدیوں کی اور ظلموں اور رحموں کی کوئی بنیاد دین نہیں ہمارا دین کوئی کسی کی پیدائش پر دین بنا لیتا ہے کوئی کسی کی وفات پر مسئلہ گھڑ لیتا ہے کوئی کسی کو پہنچنے والے ظلم کو بنیاد بنا لیتا ہے کوئی کسی کے زہد اور کرامات کو بنیاد بنا لے نبی علیہ السلات وسلام کا لخت جگر ابراہیم غالباً اس بیٹے کا نام ابراہیم ہے اس کی وفات ہو گئی بچپنے میں ادھر چاند گرہن ہوا مدینہ میں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ چاند گرہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات کی علامت ہے اللہ کے رسول علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا یہ سورج اور چاند لا لاس ان کو گرہن نہیں لگتا لے موت ولا حیات ہی کسی کی موت سے کسی کی زندگی سے اللہ کے ان عالم کو کوئی گرہن نہیں لگتا یہ کائنات کا نظام ہے اللہ رب العزت نے دین کی بنیاد شخصیات کو نہیں بتاتا ہم آج جس کو دین بنا کے چل رہے ہیں اپنے اپنے فرقوں کا اللہ کی قسم ہماری بنیادیں اللہ اور اللہ کے رسول کی دی ہوئی نہیں صحابہ کرام کے باہمی نزاحات ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر طلحہ و زبیر علی کرم اللہ وجہ معاویہ ابن ابی سفیان صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ساتھی ستارے درختاں ستارے ان کے آپس کے اختلافات کہیں نداحات ہو گئے ہوں تو وہ فرقوں کے مذاہب کی بنیاد نہیں اسلام اللہ کا دین ہے اللہ کا دین فرمایا بولے اسلام اعلی ہم سن شہادت اللہ الہ الا اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پر بتلایا علی اسلام پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ اس بات کا اعلان کر کہ اللہ ایک ہے اکیلا ہے وحدہ لا شریک ہے اس کی ذات میں اس کی صفات میں اس کے افعال میں اور اس کی علوہیت میں اس کی ربوبیت میں کوئی اس کا شریک نہیں پہلا یہ اعلان کر اور اس کے ساتھ اقام اس ایتا زکات و حج و سو میں رمضان اسلام کی یہ پانچ بنیادیں ان بنیادوں میں سے ایک اصلاط عماد الدین بنیاد کے ساتھ ساتھ بنا کے ساتھ ساتھ وہ دین کا ستون ہے نماز پلر تھم جس پر پورے دین کی عمارت کھڑی ہوگی وہ کیا ہے اصلا تو عماد الدین اللہ کے دین کی جو ستون ہے جو اس کا پلر ہے جس پر عمارت دین قائم ہوگی وہ ہر روز کی پانچ وقت عقیدہ توحید کے ساتھ سنت کے مطابق مسجد کے اندر با جماعت بالغ مسلمان کی ہے نماز اور فرمایا اس کل عمارت کی چھت کیا ہے ضرورت و سلام الاسلام الجہاد یہ اس کے پلر ہیں یہ اس کی بنیاد ہے اور جہاد اس کی چوٹی اس کی کوہان اس کی چھت ہے ہم نہیں سمجھتے اللہ کی قسم ہم تو کچھ جانتے ہی نہیں آپ دیکھ لیں اللہ اکبر اب محرم الحرام ہے شرعی اسلامی قمری ہجری لیونر کیلنڈر میلادی شمسی عیسوی افرنجی نہیں مگر ہمارے چھپن ملکوں میں ہمارے دارالخلافے چھپن ملکوں کے جب تاریخ ڈالیں گے تو کیا کریں گے جنوری تین جنوری دو ہزار چھ ہمارا کیلنڈر ہمیں تو اتنا نہیں پتا اللہ کی قسم دین کی بنیاد کا نہیں پتا عمل کا نہیں پتا عبادات کا نہیں پتا ہمیں اللہ رب العزت کا جو اصل طریقہ ہے محمد کی جو سنت ہے ہمیں اس کا نہیں پتا ہمیں ملک گھر کوئی چیز چلانے کا نہیں اب آج ہماری تاریخ تین جنوری دو ہزار چھ تاریخ لکھتے ہیں اور بالکل مطمئن ہیں ویسے ہم نے پاکستان بنایا ملک بنایا ہے جی ریپبلکن جمہوری اسلامی ملک میرے بھائیوں ملک کھڑا کیا محمد رسول اللہ نے ملک چلا کے دکھایا صحابہ کرام نے اللہ کی قسم عمر ابن الخطاب نے خط لکھا خط باہر بھیجنا تھا مسئلہ آیا خط مکمل ہو گیا بسم اللہ لکھی ہے عمر ابن الخطاب ہے امیر المومنین ہے خط پر تاریخ ڈالنی ہے تاریخ آج دن کون سا بنے گا مہینہ کون سا ہوگا سال کون سا ہوگا ہماری عمر کتنی ہے مسئلہ صحابہ نے بیٹھ کے سوچا اندے ہو کے دو ہزار چھ کو تسلیم نہیں صحابہ اکٹھے ہوئے کہاں سے شروع کریں اللہ نے سالوں کے بارہ مہینے گن دیے نبی نے بارہ مہینے کے دن گن دیے لیپ کا کوئی سال نہیں ہے انگریزی کوئی کیلنڈر نہیں ہے کسی نے کہا مشورہ دیا رمضان سے شروع کرو اللہ اکبر اتفاق صحابہ کا کس پر ہوا نہیں ہجرت سے شروع کرو محرم سے شروع کرو ہجرت سے کیوں شروع کرو کہنے لگے اللہ نے عزت دی ہجرت سے اسلام کو اسلام انکار ہے تعاون کا انکار ہے الہاد کا انکار ہے شرک کا اس بات ہے اللہ رب العالمین کا ہم نے خاندان کو تقسیم کیا دنیا کو تقسیم کیا کفر اور شرک کو چھوڑ دیا اسلام و ایمان کو اختیار کیا یہ ہماری تبدیلی ہے یہ ڈویژن ہے دنیا کو بانٹ دینا ہے ہم اپنی تاریخ اپنا دن اپنا سن اپنا آغاز ہجرت سے کریں گے ہجرت سے تاریخ اسلامی چلانے انکار ہے شرک کا اس بات ہے اللہ رب العالمین کا ہم نے خاندان کو تقسیم کیا دنیا کو تقسیم کیا اور شرک کو چھوڑ کیا اسلام و ایمان کو اختیار کیا یہ ہماری تبدیلی ہے یہ ڈویژن ہے دنیا کو بانٹ دینا ہے ہم اپنی تاریخ اپنا دن اپنا سن اپنا آغاز ہجرت سے کریں گے ہجرت سے تاریخ اسلامی چلائیں گے مہینے قمری چلائے انتیس اور تیس کے اور کیلنڈر ہجرت سے چلایا اب ہجرت کیا ہے ہجرت سے چل کے کہاں جا رہے ہیں ہم چودہ سو چھبیس ختم کیا ہم نے اور غلامی میں دو ہزار چھ کیا مانا دو ہزار چھ کے او میرے بھائیوں اللہ کی قسم نہیں سمجھتے میرے بھائی کہتے ہیں جی آپ سیاسی مسئلے بیان کرتے ہیں آپ آج کے پرابلم ڈسکس کرتے ہیں آپ ہمیں حدیث و قرآن سے مسئلہ نہیں بتاتے اللہ کی قسم یہ مسئلہ ہے تمہارا کیلنڈر عیسوی ہے انگریزی ہے اسپرنجی ہے عیسائی ہے ناجائز ہے قبل از ولادت محمد ہے بےشت محمد ہے ہجرت اسلام ہے یہ کیلنڈر ناکام آیا خیال صحابہ کے دل میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تاریخ چلاؤ اگر پیدائش سے تاریخ چلتی تو میلاد والوں کی گڈی چڑھتی جہاں مگر اللہ اکبر وہ جو اسلام میں چوٹی کے فقیر تھے وہ جنہوں نے محمد رسول اللہ سے تربیت پائی تھی انہوں نے کہا نہیں پیدائش اور وفات دین کی بنیاد نہیں خوشی اور غمی دین کی بنیاد نہیں نصب اور قرابت دین کی بنیاد نہیں ہماری تاریخ کی بنیاد دین ہے دین کی بنیاد توحید ہے اسلام ہے عقیدہ ہے کافروں سے ترک ہے مسلمانوں سے بنایا تو چلایا سن ہجرت سے تاریخ شروع کی ہجرت سے ہجرت کے معنی کیا ہیں ایک تو نقل مکانی کرنا دوسرا ترک کر دینا بل مہاجر ہو من حجر امان اللہ عنہ صحابی نے تفسیر کر دی مہاجر کون ہے ایک تو وہ مہاجر ہے جو گھر چھوڑ کے آتا ہے نقل مکانی کرتا ہے مکہ سے مدینہ کو آنے والے مہاجر ہیں خاندان چھوڑنے والے مہاجر ہیں چلتے گئے معنی میں وہ پیدا کی فرمایا المہاجر من حجر اللہ عنہ وہ وہ سارے مہاجر ہیں جو اللہ کے منع کرتا بات کو چھوڑ دے وہ مہاجر اللہ نے کیا کیا منع کیا اللہ نے سود منع کیا حرام کر دیا اللہ نے شراب منع کی اللہ نے زنا منع کیا اللہ نے بے پردگی منع کی یہودی سے دوستی منع کی عیسائی کی تہذیب منع کی ہندو سے برادری منع کیا کافروں کے اداروں میں جا کے بیٹھنا منع کیا ان کو سرپنچ ماننا منع کیا المہاجر ہجرت کرنے والا کون ہے من ہزارہ کا جس نے چھوڑ دیا مان اللہ ہو جس چیز سے اللہ نے روک دیا میں نے وہ چھوڑ دیا یہی ہجرت ہم نے چھوڑا ہی نہیں ہم نے وہ بنیاد پکڑی ہی نہیں اور میرے بھائیوں یاد رکھو ہماری بنیاد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دین ہے لا الہ الا اللہ شریعت ہے لا الہ الا اللہ دنیا میں مسلمان کے سروائیول کی بنیاد ہے اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ اخوت ہے لا الہ الا اللہ برادری ہے لا الہ الا اللہ ڈائنمک ایٹامک طاقت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا لا الہ الا اللہ مسلمانوں لا الہ الا اللہ کہو تم لے والعجم ورڈ آرڈروں کی کاپ گلوبلائزیشن کی کاپ لا الہ الا اللہ اٹھاؤ حدیث کو پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان اللہ کے رسول نے فرمایا قولو کہو کیا کہو لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں کیا معنی یہ اعتقاد ہے یہ بنیاد ہے یہ نظریہ ہے یہ تہذیب ہے اس پر ملک کٹیں گے گریں گے اس پر تہذیب کھڑی کی جائے گی دنیا تقسیم کی جائے گی فرمایا تم نے کو تلحر تم مالک بن جاؤ گے عرب و حجم کے لا الہ الا اللہ محمدی طریقہ پر دعوت و جہاد کے منحج پر ہم ہیں مالک آج عرب و عجم کے اللہ عرب اور عجم کی ملکیت تو دور کی بات ہے ہم سے وہ ایران پر زمین مانگ رہے ہیں ایران کو ہم نے حملہ کرنا ہے پاکستانیوں ہمیں اڈے دو تمہیں تو چسکا پڑ گیا ہے لاجسٹکس دورے شورے یہ دکھاوے کیا ہے اللہ کی قسم پاکستان سے پھر دباؤ کے تحت مانگا جا رہا ہے لا الہ کی کاٹ لا الہ پر تلوار چلانا پاکستان سے مانگا جا رہا ہے وہ ایران پر مسلم امت اور ملت کا حصہ ایران اس پر حملے کے لیے تم پاکستانیوں سے لا الہ کو کاٹنے کی بنیاد مانگ رہے ہیں ہاں یہاں کھڑے ہیں آپ اس وقت یہ لے لے پوپے مومو ٹھگنے بننا معاہدے سائن ہو گئے جی اتنا ملے گا اتنا ملے گا نہیں دینا تم نے کیا ہے کافر ہمیشہ مسلمان سے چھینتا ہے وہ مسلمان کو دیتا نہیں دیتا مسلمان کو لا الہ الا اللہ ہم نہیں چھپاتے سب کہتے ہیں انشاءاللہ شاء ڈنکے کی چوت اس وقت امریکہ خلیج کے اندر شام و ایران پر حملہ کرنا چاہتا ہے خاص کر ایران اس کا ہدف ہے اور پاکستانیوں تمہارے چہرے پر پھر وہ دوسری کالک پوتنا چاہتے ہیں کہ حملہ ایران پر ہوگا دیش پاکستان لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے ٹھیک ہے ایران فرقہ واریت میں شیعی مسلمانوں کی اکثریت ہے مگر وہ امت مسلمہ کا ایک ملک ہے وہ ملت اسلامیہ کا حصہ ہے اور کوئی گناہ نہیں ہے اس کا اس عالمی فراڈ کے اندر جو اس پر تھوپا جا رہا ہے اس کا آسمان اس کو حق دیتا ہے ہر آزاد ملک کو اسلام حق دیتا ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے اپنے اپنے بیلنس کے لیے سالیڈیرٹی انٹیگریٹی کے لیے اپنی سرحدوں عزتوں حرمتوں مسجدوں کے لیے ہتھیار بنائے بنائے پورا اختیار ہے اللہ نے قرآن مجید نے کہا آئی تیار کرو لہم کافروں کے لیے استطاعتم جو آخری حد تک کر سکو تیار کرو اللہ خالق ارض و سما مسلم ملکوں کو حق دیتا ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے ایٹمی اور جس قسم کا اسلحہ ضروری ہے بنائیں آپ کہیں جی ہم مسلمان ہیں لا الہ الا اللہ جس دن کہا اس پر دنیا تقسیم ہوئی ہم نے ہجرت کی ہمارا آفرینش ہمارا آغاز اس دن سے ہے ہم ابتدا وہاں سے کرتے ہیں ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے انٹرنیشنل فریمنگ میں ہم محمد کے امتی ہیں اللہ کے بندے ہیں لا الہ کے کہنے والے ہیں توحید کو ماننے والے ہیں قرآن پر چلنے والے ہیں ہمارا دین اللہ کی طرف سے ہے ہماری سیاست دین کے تابع ہے معیشت دین کے تابع ہے اقتصاد و ثقافت دین کے تابع ہے خارجہ اور داخلہ دین کے تابع ہے جنگ اور امن صلح و سلام دین کے ہے یہ کوئی دہشت گردی نہیں ہے یہ بنیاد ہے یہ اللہ کا حکم ہے مسلمان ملکوں نے کوئی جرم نہیں کیا اگر کسی ملک نے ایٹمی اسلحہ بنایا اس کے خلاف یہ یہودی عیسائی ریزولوشن لائیں بل لائیں ادارے کھڑے کرے شواہد بنیادیں ڈھونڈے ثبوت لاؤ تم نے ٹیکنالوجی بنائی ہے تم نے ٹیکنالوجی آگے شفٹ کی ہے ثبوت لاؤ ثبوت لائیں گے پھر تم کو پکڑیں گے میرے بھائیوں یاد رکھو اللہ کی قسم اب واپسی کی راہ سوائے کلمائے توحید کے سوائے اقرار کے اس بات کے کہ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں تیرے سوا کسی سے نہ ڈریں گے نہ دبیں گے نہ جھکیں گے نہ کسی کے سامنے ہاتھ کاٹ کے پھینکیں گے اللہ کی قسم دو ٹوک اعلان کے سوا اب کوئی بچا نہیں کیا جھگڑا چل رہا ہے ایران کے خلاف ثبوت چاہیے کس بات کے ثبوت اس نے ٹیکنالوجی حاصل کی ہے ہمیں شک پڑتا ہے تم نے دی ہے پھر ثبوت تلاش کرتے کرتے عبد القدیر مانگیں گے عبد القدیر نہیں دو گے وہ غلام اسحاق مانگیں گے غلام اسحاق نہیں دو گے وہ فوجی جوان مانگیں گے یاد رکھو جگہ بدماش بلیک میلر ہمیشہ اسی طرح چلتا ہے جب اس دن شرافت کا دعویٰ کرنے والا ایک بلیک میلر کے سامنے گرتا ہے توحید کو گراتا ہے عقیدے کو گراتا ہے تاریخ و تہذیب کو گراتا ہے امت و ملت کو گراتا ہے اللہ کی قسم اس کے پیچھے ہٹنے کی کوئی حد نہیں اب دیکھ لو کشمیر بھول گئے وہی حکمران جو ترپن سال کہتے تھے ہماری شاہ رگ ہے اب ڈر کے مارے کہتے نام نہ لو تجھے پتہ نہیں مار پڑتی ہے کشمیر کا نہیں بولنا وہ سیٹلائٹ سے تصویریں لیتے ہیں بارڈر کراس نہیں کرنا شارد بھی گئی ترپن سال بھی گیا لیاقت علی خان ایوب خان علامہ اقبال اور قائد اعظم سب گئے چپ چاپ سر نبڑا کے کافروں کے سامنے کھڑے ہیں ایک پانچ فروری بچا ہے یوم کشمیر دابو دابو سے جلسے ہو جائیں گے تھوڑے بہت اس کے بعد پھر چپ میرے بھائیوں یہ آپ کا نیا سال شروع ہو رہا ہے محرم الحرام سے اسلامی کیلنڈر چلتا ہے اللہ کی قسم محرم الحرام سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے ان عدت شہور اتنا اشر شہرن فی کتاب اللہ یہ بارہ مہینے کی تقسیم اللہ نے کی ہے یہ کیلنڈر قمری محمد رسول اللہ نے دیا ہے یہ آغاز اسلامی تاریخ کا یوم ہجرت سے عمر الفاروق نے دیا ہے ہماری تہذیب و تراث یہ ہے ہمارا سارے کا سارا تمدن و ثقافت دباؤ کوئی بہانہ نہیں ہے ہاں اسٹریٹجی عمل ہے مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھاؤ کلمہ توحید کلمہ لا الہ کو بنیاد بناؤ عقیدے کو واضح کرو مسلمانوں کے اندر یکجہتی پیدا کرو یہ سنی سیاہ دیوبندی بریلوی وہابی ان فرقوں کے اندر اصلاح کا عمل دعوت و محبت سے کرو نفرت سے نہیں نفرت سے نہیں یہ فتوے کی توپ سے مسجد سے کسی امام بارگاہ پر یا کسی بارگاہ سے کسی مسجد پر حملہ نہ کرو اپنے اندر کے اختلاف دلیل کے ساتھ برہان کے ساتھ کتاب و قرآن کے ساتھ کرو صبر و ثبات کے ساتھ کرو اپنے باہر کے اختلافات دعوت و جہاد کے ساتھ عوام سمجھداری کا ثبوت دیں حکمران ذمہ داری کا ثبوت دیں بڑے آخری دن ہیں بڑے آخری دن ہیں امت اسلامیہ کے دو بہت بڑے ملک انہوں نے قبضے میں کر لیے ہیں تیسرا بہت بڑا ملک جو بیس تھا اس پر کلچ ڈال لیا ہے عراق کو پکڑ چکے ہیں ایران کو پکڑ رہے ہیں شام کو دھمکا رہے ہیں اسرائیل کو اٹھا رہے ہیں یاد رکھو بہت تھوڑا وقت امت اسلامیہ کے پاس بتا دل ہمارا بھی بڑا کرتا ہے کہ ہم بھی آمین رف جدین سورت الفاتحہ کے مصنون مسائل بیان کریں اور زہد و تقوی بیان کریں اور میٹھا میٹھا اسلام بیان کریں پر اللہ کی قسم اس میٹھے میٹھے اسلام پر چلتا ہوا سنتا ہوا سر دھنتا ہوا مسلمان آج یکایت اس کو بچ کے سامنے اس کو شیرون کے سامنے یہودیوں عیسائیوں کے سامنے خالی ہاتھ کھڑا کر دیا ہاں ممبروں پر ذمہ داری ہے یہ ممبر جو مسجد کے اندر دھرا ہے یہ ممبر محمد رسول اللہ نے دیا صلی اللہ علیہ لا نما شرولیا نور کیا فرمایا اللہ کے رسول نے ہم نبیوں کا گروہ مال و دولت ورثہ نہیں چھوڑے ہمارا ورثہ کیا ہے العلماء ورثت الانبیاء نبیوں کے وارث کون ہیں علماء علماء کی شان کہاں ہے نبی کے ورثے پر نبی کا ورثہ دعوت ہے اللہ نے نبی کو کہا دو میرے نبی محمد دنیا کی سیاسی مطلعتوں کی پرواہ نہ کر رب کی سیدھی راہ پر بلا اللہ کی قسم عالموں اور اہل حدیثوں دیوبندیوں بندیوں بریلویوں اور سنیوں شیعہ کے اماموں تمہارا اصل ورثہ طریقہ محمد کا منبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس ممبر سے بیان کرو دین اس ممبر سے بیان کرو ان ملت اسلام کو گائیڈنس رہنمائی دو رہنمائی اب دیکھ لیں ڈنمارک نے ڈرامہ کر دیا ہم یہاں دبائے جاتے ہیں تم نے نہیں بولنا دہشت گردی ہوگی نبی کو کہتا ہے اے نبی محمد تو مورل سٹینڈرڈ ہے دنیا میں ان کا لالا خولو عظیم اخلاقیات کا منار ہے اخلاقیات کا پہاڑ ہے دنیا صحابی نے آ کے اما عائشہ سے پوچھا نبی کے اخلاق کریم کے بارے میں اما عائشہ نے کیا فرمایا کانا کھولو کو قرآن اے میرے روحانی بیٹے اپنے نبی کا اخلاق پوچھتا ہے محمد کا اخلاق قرآن ہے قرآن اب ڈنمارک کارٹون شایا کرتا ہے پاکستان میں مولوی جمعے میں بولے تو دہشت گردی پھیلاتا ہے جی شدت پسندی پھیلاتا انتہا پسندی پھیلاتا اور ڈنمارک میں وہ کارٹون شایا کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون کارٹون کیا ہے احانت و توہین جس کو پوری دنیا میں اللہ نے محمد کہلوایا محمد تعریف کیا گیا ڈنمارکی اس کا کارٹون بناتے ہیں پھر کارٹون میں امامہ پگڑی بندا کے اس امامے کے اندر سے شہائیں نکلتی ہیں آگ نکلتی ہے بم نکلتے ہیں کارٹون دیا کیوں بھائی جہادی گئے تھے ڈنمارک میں مجاہدین گئے تھے ڈنمارک میں جماعت الدعوہ کا کوئی آدمی گیا تھا چودہ سو ستائیسویں سال میں کی عوام کو کارٹونسٹ کو ڈنمارک کے ایک میگزین کو یہ جرت یہ جسارت اس لیے ہوئی اللہ کی قسم کہ رابطہ عالم اسلامی میں جان نہیں تھی او آئی سی میں کوئی شان نہیں بچی تھی مسلمانوں میں کوئی للکار نہیں بچی تھی اسلام کی کوئی جلوار نہیں تھی خالد کی کوئی تلوار نہیں تھی ڈنمارک کے پلیتوں نے میدان خالی دیکھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یہودی سرداروں نے امہات المومنین کی شان میں گستاخی کی وہ طاقتور تھے ان کے قلعے تھے کاب بن اشرف یہودی صحیح بخاری میں واقع ہے بخاری شریف میں ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری روایت لائے ہیں تاکہ جس نے جو رپورٹیں کرنی ہو امام بخاری کے خلاف بھی رپورٹ کر لو یہودی سرداروں نے امہات المومنین کی شان میں گستاخی تھا اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کے اندر کہا من لی من لی لے فلاں کون ہے جو فلاں زبان کو کاٹ کے لاتے مسجد میں نبی کی مسجد میں مدینہ کی مسجد میں اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ نے کہا کون ہے والنٹیئر محمد بن مسلمہ اٹھا آنا یا رسول اللہ ہم کیا کریں گے فٹافٹ محمد بن مسلمہ کے خلاف پرچہ درج کرو ایف آئی آر یہ ٹیررسٹ دہشت گرد محمد بن مسلمہ اٹھا یا رسول اللہ آپ نے پکارا ہو میں جواب نہ دوں اللہ کے نبی نے بھیجا محمد بن مسلمہ کو پھر دنیا نے دیکھا کاب بن اشرف اپنے قلعے کے اندر قلعے کے اندر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کی دعا ساتھ تھی نبی کا حکم تھا محمد بن مسلمہ نے اس زبان کو جا کے اس کے قلعے کے اندر قتل کیا اس کو کاٹا جو محمد کی توہین کا مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کا دن تھا کھلی معافی تھی کھلی معافی اللہ کے نبی نے منادی کروائی من اگلا کا بابا ہوں جو دروازہ بند کر لے محمد اس کو امن دیتا ہے من دخلا دارا ابھی سفیان فاو آمن جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امن ہے جو کعبہ کے سین میں چلا جائے اس کو بھی امن ہے جو ہتھیار گرا دے محمد اس کو بھی امن دیتا ہے لیکن ایک کافر اور دو لونڈیاں جو حجب کرتی تھی گستاخی گایا کرتی تھی محمد کی شان میں فرمایا یہ کعبہ کے پردوں سے بھی چمٹے پائے جائیں ان کو وہاں بھی قتل کر یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آسمان سے کہتا ما عن الہوا داروں اور دنیا کے انسانوں یہ میرا نبی ہے تو عبداللہ کے نصب سے آمنہ کے وطن سے پر میں نے اس کو مصطفیٰ مختار بنایا نبی المختار ما عن الہوا یہ من سے نہیں بولتا ان جو اس کے پیارے ہونٹوں سے نکلتا ہے میں رب العالمین کہلوا ڈنمارک ڈنمارکی رسالہ کارٹون چھاپے کارٹون کیا ہے جہاد کی بے حرمتی جہاد کی توہین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا گرج اور غضب کیوں ہے اس لیے کہ محمد رسول اللہ دنیا میں امام الجہاد ہے امام الجہاد جہاد کا امام محمد رسول اللہ انہوں نے کارٹون بنایا کہ سر پہ اماما بندوایا ہے جس میں سے آگ نکلتی ہے شولے نکلتے ہیں بم نکلتے ہیں تاکہ جہاد کو ذلیل کیا جائے محمد الرسول اللہ کی توہین کی جائے اور میرے اسلام آبادی بھولے ساتھیوں اللہ کی قسم محمد نے تو وہی کیا ہے جو رب محمد نے حکم دیا فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف نفسک اللہ نے قرآن مجید میں محمد کو مخاطب کر کے کہا اے میرے نبی محمد اٹھ مثال پیش کر تو اکیلا لڑے گا تو اکیلا مکلف ہے امت جائے جہاد میں جائے امت نہ بھی جائے تو تو اکیلا جہاد میں جا تو اپنے نفس پر جہاد کا قتال کے لفظ سے قتال کا مکلف ہے محمد نے تو وہی کیا ہے جو رب محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم مگر امت میں دم نہیں ہے تو ڈنمارک کی اوباشوں کو جرت ہوئی ہے کہ وہ قرآن مجید کو جلانے کی بات کر رہے ہیں سارے ویب سائٹیں نیٹ کھول کے دیکھو اللہ کی قسم ڈنمارک کی پولیس کو یہ کہا گیا ہے ڈنمارک کی پارٹیوں نے وہاں کی پیپلز نے یہ کہا پولیس کو ہم بڑے میدان میں قرآن جلائیں گے اگر عربوں نے بائیکاٹ کیا ہماری مصنوعات اب آؤ ذرا اسلام آبادیوں ہم آپ سے کہتے تھے نا امریکیوں نے حرمت قرآن کا لحاظ نہیں رکھا امریکی فوجوں نے عراق میں قرآن کی توہین کی تم کھڑے نہیں ہوئے نا ہم نے جلسے کیے دعوت دی تمہیں سمجھایا نصیحت کی تم نے دھمکیاں دی پابندیاں لگائیں اللہ کی قسم آج ڈنمارک جس کی آٹے میں نمک کی حیثیت نہیں ڈنمارکیوں کی کیا حیثیت ہے وہ کسی مسلمان شیر کی آدھی دھار کا متعمل نہیں آج وہ بھی قرآن کی توہین اور میرے بھائیوں ملک بچانے ہیں تو اسلام بچاؤ اللہ کی قسم سرحدیں بچانی ہیں تو قرآن بچاؤ نامو سے محمد بچاؤ نامو سے اسلام بچاؤ تمہارے چھپن ٹکڑے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 وہ ڈائریاں جن میں اسلامی تاریخ ہو جو یکم محرم الحرام سے شروع ہو کر ذی الحجہ پر ختم ہوتی ہو دفتروں کے افسر محکموں کے سیکرٹری سیکشن افسر عدالتوں کے جج اللہ کے سامنے منہ دکھانا ہے اپنے فیصلوں میں اپنی کاپیوں میں اپنے فٹ نوٹ میں اپنے ڈکٹیشن ڈائریکٹو میں اسلامی تاریخ ڈالا ابن الخطاب نے مشورے کے ساتھ تاریخ ڈالنی شروع کی ہجرت سے آغاز کیا اسلامی مہینوں کو اختیار کیا چار ہفتے اور اٹھائیس اور انتیس انتیس اور تیس دن کوئی مہینہ اسلامی اٹھائیس کا نہیں کوئی مہینہ اسلامی اکتیس کا نہیں یاد رکھو اٹھائیس کی فروری بھی گناہ ہے بدت ہے اور اکتیس جنوری بھی حرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں سے مہینے کے دن گنے کبھی تیس اور کبھی انتیس فرمایا مہینہ یہی دو شکلوں پر ہوگا انتیس دن کا مہینہ یا تیس دن کا ہوگا میرے بھائیوں تمہاری بداتے تمہارے کیلنڈر بھی ہیں تمہارا جنوری فروری ہے اٹھائیس کا مہینہ اور اکتیس کا مہینہ بدات ہے اور تمہارا دو ہزار چھ قبل از ہجرت قبل از دہشت قبل از دعوت اسلام ہے اللہ کی قسم وہ اسی لیے چاہتے ہیں کہ مسلمان محمد سے پہلے رشتہ جوڑ لے کوئی آریہ کے ساتھ کوئی بابلوں کے ساتھ کوئی فرعونوں کے ساتھ کوئی دریاؤں رابیوں کے ساتھ کوئی ستلجوں کے ساتھ چناروں اناروں کے ساتھ نہیں ہمارا رشتہ سارا پرانا ختم تھا ہجرت کے دن ہم نے رشتہ جوڑا محمد کے ان امر بلادل بالعدل احسان و ایتاء ذی انہا انفاہشہ ابل الفحشاء ابل والبغی يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين